حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ہر دولت مند اور نادار کی خواہش یہی ہوگی کہ اسے دنیا میں صرف زندہ رکھنے کے قابل تھوڑی سی روزی ملی ہوتی سننے ابن ماجہ حدیث نمبر چار ہزار ایک سو چالیس